ایک کتاب وال ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو تو رے تو انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہ ہو